حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دو گھونٹ یا ایک دو دفعہ چوسنا اور مت ثابت نہیں کرتا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار تین سو بارہ